你到底干吗？ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ الحمد اللہ نحمده ونست ونستغفره ونؤمن به سب والی ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له له له ومن يضلله فلا هادي ونشهد ونشهد أن أن لا لا إله إلا الله وحده شريك سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا کٹھیرن بعد بزرگوں اور پیارے بھائی ہو اللہ کی نعمتیں اللہ کی عطایا بہت زیادہ ہیں ہاں سب جانتے ہیں سب سنتے ہیں کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو کوئی گننا بھی چاہے تو گن بھی نہیں سکتا نعمتوں سے ڈھانپ دیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نعمتوں سے تم کو ڈھانپ دیا ہے بڑی نعمت جو ہے وہ دین ایمان کی نعمت ہے وہ بڑی نعمت ہے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے دنیا کی سلامتی اور آخرت کی نجات کے لیے یہی ایک نعمت ہے کہ آدمی میں اور اس کی زندگی میں دین آ جائے پھر دین کے راستے سے جو نعمتیں ملے گی آخرت میں وہ بے پایا ہوگی اس کی کوئی حد و ہی نہیں ہے اس لیے دنیا میں اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے ذمہ داری بھی پوری کرتے رہیں مانگتے بھی رہیں جیسے فرمایا یا کنا بدو یا کنا سہین تیری عبادت بھی کریں گے تو اسے مہنگا بھی کریں گے یہ دونوں کہ ہماری زندگی کا اصلی بنیادی سبق ہے یا کنا بدو یا کنا سہین تیری عبادت کریں گے تجھے سے مانگیں گے عبادت کرنا بھی ضروری مانگنا بھی ضروری کیوں یہ سب محتاج ہیں سب فقیر ہیں اللہ کے علاوہ اللہ کی ذات بنی ہے باقی سب فقیر ہیں اور اللہ کو پسند بھی یہی ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے اپنا احتیاط اپنی احتیاط اپنا افتخار یہ پیش کرے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے میں ہر طرح محتاج ہوں تو اللہ فرمائیں گے میں ہر طرح مددگار ہوں ہاں یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو جتنی حاجتیں پیش کرے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے تو مدد لینے کا راستہ ہے اللہ کی دن اللہ نے دی ہوئی ذمہ داریاں پوری کرنی جان اور مال میں صحیح یقین کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ اور پھر اللہ سے مانگا کرو حکم دیا ہے مجھ سے مانگا کرو میں قبول کیا کروں گا بزوں نے اچھا جب لکھوں مجھ سے دعا مانگا کرو میں دعا قبول کیا کروں گا تو دعا مانگنے کا حکم بھی دیا اور قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا تیسری بات یہ کہ دعا سکھائی ہے ہم کو اللہ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا مانگنا ہے کب کس وقت کیا مانگنا ہے کس طرح مانگنا ہے یہ سب سکھایا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعوت بھی دی ہے اور ہم کو دعا بھی سکھائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے دائی ہیں اللہ سے مانگنے میں بھی دائی ہیں آپ کے کاموں میں یہ دعوت عبادت خدمت اور اللہ سے مانگنا ماشاء اللہ آپ حضرات نے قربانیاں دی ہیں وقت دیا ہے سارے اعمال پورے ہوئے ہیں اب آخر میں آخر میں مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے ہاں جس کو مانگنے کی توفیق ہو گئی سمجھو اس کے لیے منٹ اس کی مراد پوری ہوئی اللہ تعالیٰ جس کو اپنے سامنے آجیزی کرنے کی توفیق دے سمجھو اس کی مدد کرنے کا ارادہ ہوا ہے اللہ کا چوں خدا خواہت کے معیاری کنت میں لما جانے بے زاری کنت ایک اللہ کے نیک بندے کی بات ہے یہ شاعری نہیں ہے تو خدا صافت کے ماں یاری کنت محل مارا جانباری کنت کہ جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کسی بندے کی مدد کا تو اس کو آہو زاری جاری کی توفیق ہوتی ہے وہ اللہ کے سامنے آہو زاری جاری کرتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اپنے کوتاہیوں کو یاد کر کے روتا ہے اپنے محتاجی اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے روتا ہے آج بھی جاری کرتا ہے خاص خاص وقتوں میں اور سمجھو مدد ہونے والی ہے کہ جس کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھل جائیں گے اس لیے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے دعا ہماری ضرورت بھی ہے دعا ہماری عبادت بھی ہے دعا صرف ہماری حاجت نہیں ہے حاجت بھی ہے اور دعا کو اللہ عبادت قرار دیتے ہیں ہاں، دعا عبادت کا مغز ہے اس لیے دعا کا ثواب بھی ملے گا دعا سے مراد بھی پوری ہوگی دونوں باتیں ہوگی یہ اللہ کرم ہے کہ دعا کو عبادت قرار دیا ہے سنا سے دعا غیر خدا سے مانگنا شرک ہے اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں مانگ سکتے اللہ سے مانگی جیسے عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں یہ دعا بھی کسی سے ہے تو دعا عبادت ہے دعا ہماری حاجت بھی ہے اللہ نے دعاؤں کا دروازہ پہلے دن سے کھولا ہے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی ان سے غلطی ہو گئی خطا ہو گئی پشمان ہو گئے تو اللہ نے یہ دعا سکھائی کہ یہ دعا مانگو اپنی پشمانی پشیمانی کے لیے اپنے کو کا اعتراف کرنے کے لیے چنانچہ نہ وہ دعا جو اللہ نے سکھائی وہ دعا مانگی دعا بھی سکھائی پھر دعا بھی قبول بھی فرمائی تو اللہ کا کرم ہے اول اور آخر ہاں، ہر کام میں اللہ اول آخر سے آتا بہت بڑی بڑی عنایتیں ہیں اللہ کی بڑا کرم ہے اپنے بندوں کے ساتھ اللہ اور رحو عمل اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اس لیے حکم ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو جتنا اچھا گمان ہوگا اللہ کی طرف سے اتنی اچھا جائے گی جیسا گمان کرے گا بندہ ویسا معاملہ کریں گے اللہ تعلیم بھی ہے اچھا سے اچھا گمان رکھو اللہ سے آپ کوئی نا امید نہ بنے کوئی کسی حال میں نا امید نہ بنے ہاں جتنے بھی گناہ ہو گئے ہوں جتنی بھی غلطیاں ہو گئی ہوں نا امید بن کر اللہ کے دربار میں نہ آئے بلکہ امیدوار بن کر آئے اللہ تعالیٰ سے بات کر دیں گے ومن يعمل او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما یہ فرمایا کہ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما کہ جسے ظلم ہو گیا جاتی ہو گئی گناہ ہو گیا یہ اللہ کے سامنے استفار کرتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے آیا تو وہ اپنے اللہ کو غفور الرحیم پائے گا بہت بڑی وسادت وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا یعنی بہت معاف کرنے والا اور صرف معاف کرنے والا نہیں معافی کے بعد رحم کرنے والا ایک تو بھائی معافی ہو گئی تو چھٹی ہو گئی کہ نہیں معافی بھی ہو جائے گی اور آگے رحمتیں بھی ہو اس لیے کہا یہ جی اللہ غفور الرحیم کہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا اس لیے حکم ہے کہ کوئی نا بنے اپنی عبادتوں پر کوئی اطراوے بھی نہیں اور اپنے گناہوں پر نا امید بھی نہ بنے ہاں ہوتی ہیں غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں اللہ جانتے ہیں اس لیے امیدوار رہے اللہ سے مانگے ہاں مانگ مانگ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اللہ زیادہ مانگنے سے زیادہ راضی ہوتے ہیں زیادہ مانگنے سے زیادہ راضی ہوتے ہیں بعض لوگوں کی دعا اللہ کو پسند آتی ہے تو ان کی مراد روک لیتے ہیں تاکہ وہ مانگا کرے ان کا مانگنا پسند ہے ہاں۔ خوش نما یا نہ رونا مجھے بہت پسند ہے ہاں۔ اس لیے اس کو رونے کا میرے سامنے ہاں تو اللہ کے بندے اللہ کے سامنے روتے ہیں اور ان کی مرادیں ابھی اٹکی ہوئی ہے کیوں کہ ان کا رونا اللہ کو پسند ہے ان کا مانگنا پسند ہے ان کی آزادی پسند ہے تو مقصود بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے دعاؤں سے بھی راضی ہوتے ہیں توبہ سے بھی راضی ہوتے ہیں عبادت سے بھی راضی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بہت آسان ہے حالانکہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے دنیا میں بڑوں سے بات کرنے کے لیے بھی وقت لینا پڑتا ہے ہاں اللہ کے ہاں ہر وقت کھلا ہوا ہے جب چاہو اللہ سے بات کر لو جب چاہو اللہ سے مانگ لو جب چاہو اللہ کو یاد کر لو جی ہاں اللہ کے ہاں بڑی وسعت ہے اپنے بندوں کے لیے اس میں سے ایک دعا ہے کہ اپنے آپ کو دعا والا بناؤ اس دعوت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہماری دعاؤں میں جان پڑ جائے ہم اپنی دعاؤں سے اللہ سے کام بنانے والے ہو جائیں گے ہمارا کام اللہ بنائے گا علیہ صلاح بے کافی نقشہ کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے اس لیے انبیاء کرام کو اللہ دعوت والا اور دین کے کاموں کی ذمہ داری دیتے ہیں اور دعا والا راستہ بھی دیتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ آ رہے کہ اللہ سے دعا مانگے جب کوئی مسئلہ آ رہے اللہ سے دعا مانگے اللہ کا کام کر کے اللہ دعا مانگے یہی نظام ہے یا کا نابود ہو بھیا کا نسہی کہ تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے تجھ سے مانگ کرے کبھی دعا کی قبولیت میں اور اس کا اثر ظاہر ہونے میں دیر لگتی ہے تو آدمی نا امید ہو جاتا ہے کہ میں نے تو دعا مانگی اور قبول نہیں ہوئی یہ نہیں کہنا منع ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی اس کو کس نے کہہ دیا کہ نہیں ہوئی قبول ہونا نہ ہونا تو یہ غیبی ہی چیز ہے غیب کی خبر اللہ سوائے نبیوں کے کسی کو نہیں دیتے تو کیسے خبر ہوگی کہ نہیں ہوئی منع ہے کہ کوئی ایسا نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی دعا مقبول بھی ہوتی ہے محفوظ بھی ہوتی ہے دونوں باتیں ہوتی ہیں مقبول ہو جاتی ہے محفوظ ہو جاتی ہے یہ نہیں کہ رد ہو گئی اس کو ڈال دیا ردی میں ایسا نہیں ہے وہ اللہ کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو ضائع نہیں فرماتے اس لیے اس کو محفوظ رکھتے ہیں کبھی تو محفوظ رکھتے ہیں کسی حکمت کی وجہ سے بہت دیر سے اس کا نتیجہ دیتے ہیں کہ مانگتے رہو مانگتے رہو دیر سے نتیجہ حکمت ہے اللہ کی کہ فوراً دینے میں کوئی بات ہے اور کبھی فوراً بھی دے دیتے ہیں اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے اور کبھی دنیا میں دیتے ہی نہیں اس کی دعا کا نتیجہ بلکہ اس کو محفوظ رکھ کر آخرت میں دیں گے اور بندے سے کہیں گے کہ تم نے پناہ پناہ دعائیں مانگی تھی اس کو تو ہم نے دے دیا فلاں دعا مانگی تھی اس کا ہم نے کچھ نہیں دیا کہ ہاں یہ یہ لو اس کا بدلا ان کو ہمیشہ کے لیے وہاں دیں گے تو وہ خوش ہو کر یہ تمنا کرے گا کہ آج میری ساری دعائیں کا بدلہ مجھ کو یہاں ملتا یہ بچہ حدیثوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کی تعلیم دی ہے تاکہ دعا کے معاملے میں ہم نہ بگڑ جائیں اور اپنے معاملے کو نہ بگاڑیں اپنے نادانی سے ہاں دعا کا بڑا معاملہ ہے حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے دربار میں بندوں کی دعاؤں کا بڑا اکرام ہوتا ہے جو یہاں سے جاتی ہے اوپر عرضیاں اوپر جاتی ہے تو اس کا اکرام ہوتا ہے اسے ردی میں نہیں ڈالا جاتا اسے محفوظ کیا جاتا ہے وقت پر بدلہ دینے کے لیے وقت پر اس کا نتیجہ ظاہر کرنے کے لیے اس نے کہا کہ اللہ کے دربار میں دعاؤں کا سب سے زیادہ اکرام ہوتا ہے اور دعاؤں کے ذریعے سے بلاؤں کو رکواتے ہیں بندے کی دعا اوپر گئی ہے بلا نیچے آ رہی ہے دعا بلاؤں کو نیچے نہیں آنے دیتی دعا کے بڑے اثرات ہیں اس لیے ہماری محنت کا ایک حصہ دعا بھی ہے خاص اوقات میں اللہ تعالیٰ سے اپنی محنت کے ساتھ دعائیں مانگے کیونکہ مزدور اپنی مزدوری سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا وہ مزدوری بھی کرے محنت کرے گا اور پھر وقت پر اپنی مزدوری لے گا تو وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس کو مزدوری دی جاتی ہے ہاں اس نے کہا کہ عمل کے ختم پر اللہ سے معافی بھی مانگو دعا بھی مانگو عمل کا خاتمہ استفار پر اور دعا پر جیسے نماز ختم ہوئی ہے سلام پہننا ہے تو سلام پہننے سے دعا ہے سلام پہننے سے پہلے دعا درو شریف کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ نے پوچھا نماز میں کیا دعا مانگوں تو وہ جو قاعدے میں ہم آپ پڑھتے ہیں اللہ عمین ظلم تو نفسی وہ سکھائی دعا سکھائی شب قدر میں کیا دعا مانگے عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ باپ بیٹی یہی کام کرتے تھے ہمارے لیے پوچھتے ہی رہتے تھے ان کی برکت سے ہمیں وہ اس کے دروازے کھلتے تھے عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا صلی اللہ شب قدر رمضان میں شب قدر مل جائے تو کیا دعا مانگوں تو ان کو شب قدر کی دعا سکھائی ابو بکر کو نماز میں مانگنے کی دعا سکھائی تو دعا کا ایک لمبا سلسلہ ہے ہاں، یہ مانگتے رہو اللہ تعالی سے اللہ سے مانگنے والا نام مراد نہیں ہوتا اس لیے دعا مانگنی ہے اپنے آپ کو دعا والا بنانا ہے ہمارے مجمع میں جو ہم اجتماعی دعائیں مانگتے ہیں یہ انفرادی دعاؤں کی تعلیم کے لیے ہے کہ جس طرح مجموع میں اجتماعی طور پر دعائیں مانگی ہے آئندہ انفرادی طور پر اپنے مسائل کے لیے اپنی ضرورت کے لیے اپنی آخرت کے لیے دعا مانگو جنت کے لیے دعا مانگو حدیثوں میں ہے کہ جب کوئی جنت کے لیے دعا مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ اللہ یہ مانگ رہا ہے مجھے تو آپ مجھے اس کے حوالے کر دیجئے کوئی دوزک سے بچنے کی دعا مانگتا ہے تو دوزک کہتی ہے یا یا, یا اللہ یہ مجھ سے بچنے کی دعا مانگتا ہے اس کو مجھ سے بچا لیجئے تو ہماری دعاؤں میں جنت دو جگ بھی ہمارے ساتھ جیسے دستخط کے دعا عرضی کے بعد دستخط لیتے ہیں کہ ہاں ہم بھی ہیں ہم بھی ہیں ہم بھی ہیں ایسے وہ جنت دو بھی تو جنت کہتی ہے کہ یہ مانگ رہا ہے یا اللہ تو مجھے اس کو دے دیجیے دو کہتے یہ پناہ مانگ رہا تو مجھے اس سے بچا لیجیے یہ دو میں نہ آئے ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا دعاؤں کے بارے میں اس لیے اللہ سے دعا مانگنے کے اپنے آپ کو عادی بنائیں دین کی محنت میں نکلنا جو ہے وہ تو خیر کے کاموں کا عادی بننے کے لیے ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ اپنے جو سے فرما رہے تھے جب وہ جا رہے تھے قاطفیہ کی طرف کہ تمہارے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا ذمہ دار سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا ہم بھی اپنی جماعتوں سے کہتے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ یعنی اتنا کرو کہ عادی ہو جاوے دعوت دینے کے عادی علم علم و ذکر کے عادی خدمت کے عادی دعاؤں کے عادی ہاں، کہ ان کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما اس لیے میرے بھائیوں دعا مانگنی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے دعا مانگنے کا طریقہ بتاتے تھے جب دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو اللہ کی تعریف کرو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پڑھو یہ سکھایا ہے کہ تمام ایمان والوں کے لیے مسفرت کی دعا مانگو اپنے لیے بھی ایمان والوں کے لیے بھی پھر اپنی مراد مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے بندہ کہتا ہے یار ہمر راہمین یار ہمر راہمین یار ہمر راہمین تو کہنے والا کہتا ہے کہ کہ ارحم الرحمین متوجہ ہو گئے ہیں اب کیا کیا کہنا ہے جی ہاں ایک آدمی کہہ رہا تھا یا دل جلال ولی کرام یا دل جلال ولی کرام فرمایا ہو گیا کام مانگو مانگو حضور نے فرمایا مانگو یعنی اللہ متوجہ ہو گئے تو یہ ہوتا ہے اس لیے اللہ سے متوجہ ہو کر دعائیں مانگنی ہے اور ہمیں دعا مانگنی ہے مانگے اور دعا کے آدھے بنے ہیں مخصوص اوقاتوں میں بھی دعا مانگے عام وقت میں بھی دعا مانگے ہر وقت کی دعا سکھائی ہے راستے میں اللہ سے نکل کر دعائیں سیکھیں مختلف اوقات کی مختلف موقعوں کی تاکہ مختلف موقعوں کی خیر ہمیں ملتی رہے اس کی بشارتیں ملتی رہے شریف پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم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 یادل جلال ولی کرام اللہ عمت احکم من و حق من عبد و من منطیہ و من ملک وأجود من سئل وأوسى من أعطى اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك کل شعین حالق اللہ وجہک لن تو اللہ بے ازمک و لن توشا اللہ بلک توتاؤ بتشپر و توشا و تخبیر اقرب شہید و ادنا حفیظ فل تدول نقوص و حت بن نواسی و قطب اللہ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 واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا بنا پیلا کا بنندی جنا وائر سب سلیل الاح ہو مک نلی جنا وائل سبھی الا ہو کنت جنا وائرس بائے سلیل الاح ہوم ات پوسنا تخوا سکھ اتر منجک انت ولی جہ مولا ربنا حقا وارزقنا حق وارنا الباطل باطلا وارزقنا باتی یام میرمتے کنج تگس یا ہیو یا کہیو میرمت گنج تگیس یا ہیو یا کہم میرمتے کنزگیس لنا نا کل ولا تلنا علان پسنا ترفتا ولا صالح ما سادہ اللہ مئینا نسو فعل ترکل مند کرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتبقنا غير مفتون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر من نسل دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم أيد الإسلام وأنصاره اللهم أيد الإسلام وأنصاره اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبالمسلمين خيرا فوفقه كل خير ومن أراد بالإسلام شرا وبالمسلمين شرا اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم إنا نجلك في نحورهم ونعوذ بك يا رب من شرورهم اللهم إنا نجلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اے اللہ ہماری مغفرت فرما پوری امت کی پوری مغفرت فرما پوری امت میں رشت و ہدایت کی ہوائیں چلا دے اے اللہ امت میں رشت و ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے اس عالی مقصد کے لیے اس امت کو وجود دیا گیا ہے اے اللہ پوری کی پوری امت کو اس مقصد کی طرف اے اللہ تو متوجہ فرما دے اور امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے امت کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے امت کے مالوں کی جانوں کی ابرو کی دین ایمان کی امت کے معاشرے کی اے اللہ اللہ ہر جگہ پر ہر طرف حفاظت فرما لے ہر خیر سے مالا مال فرما لے ہر شر سے ہر فتنے سے ہر بلا بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ دین کے نام پر جو نقل و حرکت ہو رہی ہے اور جتنی دینی خدمتیں دنیا میں ہو رہی ہیں اور جن کا ہونا تجھے پسند ہے اے اللہ ان تمام خدمتوں کو اور محنتوں کو اپنے فتح و کرم سے قبول فرما اے اللہ اسے قبول فرما اور پورے عالم میں حق اور ہدایت کی آسان فرما اور ہدایت کے دروازے اپنی طرف سے کھول دے اے اللہ ہدایت کے دروازے کھول دے دلوں کے اقفال کو بھی کھول دے دلوں کے اندافن کو بھی دور فرما دے اور اپنی قدرت سی اور اپنے کرم سے حق کو اور ہدایت کو تمام انسانوں کے لیے آسان فرما خصوصاً امت کے لیے آسان فرما کر ایک ایک امتی کو اپنی ذمہ داری پر کھڑا کرتے ایک ایک امتی کو اپنے دین کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے قبول فرما کسی کو بھی محروم نہ فرما ہر خیر سے ہماری اور پوری امت کی اعانت فرما اور مدد فرما جو محنتیں ہو رہی ہیں یا اللہ جو خدمتیں ہو رہی ہے ان تمام خدمتوں کو محنتوں کو قبول فرما اور اس کے بہترین اثرات دنیا میں بھی ظاہر فرما اور ہیں وہ ہمارے حق میں پورا فرما اے اللہ ہمارے لیے موت اور ماباد موت میں برکت مقدر فرما موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما اے اللہ ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما پریشانیوں کو آپ کیسے بدل دے پریشانیوں کے اسباب کو امت میں سے اٹھا لے مجھے ذاتی اخراط اور بات رحمت امت میں قائم فرما دے اے اللہ مجبات مغفرت اور بات رحمت پوری امت میں قائم فرما امت کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما امت کی بیماریوں کو دور فرما دے اے اللہ امت کی بیماریوں کو دور فرما دے امت کو شفا عطا فرما تندرستی عطا فرما ان کی صحت و شفا کو ان کے کام میں لگا دے اے اللہ جو محتاج اور مقروض ہے یا اللہ ان کو اپنے قرضوں میں سے نجات دے حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے حرام کے رزق سے امت کی پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ جو بے روزگار ہے انہیں حلال روزگار عطا فرما جو بے اولاد ہے انہیں اے اللہ نیک و صالح اولاد عطا فرما اور ان میں برکت عطا فرما اے اللہ جتنی جائز ضرورتیں تیرے بندوں کی اٹکی ہوئی ہیں اے اللہ جو تیرے علم میں ہے تمام اپنے بندوں کی جائز ضرورتوں کو पूरा फर्क